وعلیکم السلام خیر ہے نا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وعن صخبر الأذبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي فصبر وعوطي فشكر وظلم فغفر وظلم فاستغفر و كما قال عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله وما له قال اولئك لهم الامن وهم مهتدون او كما قال عليه الصلاه والسلام سورۃ البقرہ کی ایک ایت اور شعب الایمان للبهقی اور دیگر کتب حادیث کی ایک روایت میں نے پڑھی ہے اور انہی اسی آیت اور اسی حدیث پر ہماری گفتگو ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے پوری ہماری انسانی زندگی جو گزرتی ہے جو ہمارا سارا ٹائم گزر رہا ہے ایک ایک لمحہ وہ بس دو شکلیں ہیں یا تو خوشی میں گزرتے ہیں یا غمی میں یا تو سکون اور راحت میں گزرتے ہیں یا قلق اور بیش پریشانی میں ان دونوں حالتوں کے علاوہ کوئی تیسری حالت انسان کی نہیں ہوتی ہو سکتا ہے آپ کو صبح سے کتنی مرتبہ کتنی چیزیں ایسی آئی ہوں گی جس سے آپ کا دل خوش ہوا ہوگا اور کتنی چیزیں ایسی آئی ہوں گی سامنے آئی ہوں گی جس سے انسان کو رنج تکلیف اور قلق اور بے گی ہو سکتا ہے دن بھر بہت خوش رہے ہوں ابھی جانے کے بعد رات کو کوئی ایسا ٹیلی فون آ جائے جس کی وجہ سے رات بھر کی ساری نیند خراب ہو جائے یہ انسان کی ہی دو حالتیں ہوتی ہیں سمجھئے نا خوشی کی یا غمی کی راحت و سکون کی یا کلک اور بے چینی کی جب انسان کی ساری زندگی انہی دو چیزوں میں گزرنی ہے تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان کا حل بیان کیا ہے اور واقعی اس پریشانی یا اس طرح کی جو زندگی ہے دونوں حالتوں میں کیوں یہ بڑے نازک حالت ہوتے ہیں دیکھیں اگر انسان کبھی خوش ہوتا ہے تو خوشی کی حالت اس کو آتی ہے تو کبھی انسان ایسا اترانے لگتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے کبر و غرور میں بھی وہ مبتلا ہو جاتا ہے کب جب انسان کو کوئی خوشی حاصل ہے اگر انسان اپنے آپ کو نہ سنبھالے تو کبر غرور فخر تکبر اور اترانے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کی بھی رہنمائی کی جائے کہ خوشی کے موقع میں تمہیں کیا کرنا چاہیے تاکہ بے راہ روی سے بچ جائیں اسی طرح سے کبھی انسان ناصبری کڑک بے چینی پریشانی میں اور تکلیف دہ چیزیں تکلیف دہ حالات سامنے آ جاتے ہیں تو اس میں بھی انسان کبھی بہت ہی زیادہ بھٹک جاتا ہے بے راہ بھی اختیار کر لیتا ہے جزا فضا کرنے لگتا ہے بلکہ کچھ لوگ تو دین ہی سے ہٹ کر کے نوز بلّہ اللہ تعالی پر بھی اعتراض کرنے لگتے ہیں تو اس کا بھی حل ہونا چاہیے اسلام نے بڑا پیارا حل پیش کیا ہے وہ یہ ہے نہدی جمعہ پیش کی اللہ اکبر یہ آپ رحمت اللہ عالمین ہیں اور رحمت اللہ عالمین ہی اس حدیث سے انداز لگائے کہ آپ کی شان رحیمی کس قدر ہے ضروری اور کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ امتیوں کے ایک ایک مسئلے کو ایک ایک پریشانی کو رحمت اللہ عالمین نے من جان اللہ حل کر دیا ہے کتنی پیاری حدیث سن لیں سخبرا الزدی رضی اللہ تعالان ہو حدیث کراوی ہیں امام تبرانی نے موجم کبیر میں بحقین و شوب المان میں ان مردبہ نے اپنی تفسیر میں اور دیگر لوگوں نے نقل کیا ہے نبی رحصرات رات نے شاخ رنایا مانی بتولی یا فا صبر و اوتی یا فا شکر و ظلم فستغفر و ظلم فغفر او کما کالا رہتا چار چیزیں فرمایا من ابتلیا فصبر جس انسان پر کوئی پریشانی آ جائے کوئی مصیبت آ گئی آ گئی کوئی آفت مال میں اولاد میں کاروبار میں تجارت اور بزنس میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی اور تکلیف آئی تو اس نے کیا کیا فصبرا صبر سے کام لیا اور صبر کیا ہے اللہ مصیبہ و بشری صابرین اے ہمارے نبی آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں صبر کا مطلب کیا ہے آپ ہاں، کسی پریشانی یا مبتلا آفت میں مبتلا ہو جانے کے بعد آپ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو شریعت کے خلاف ہے ہاں، دنیا کی ساری مصیبتوں سے نجات پانے کا راستہ آج دنیا نے کیا اختیار کیا ہے معلوم ہے ہر پریشانی سے حالانکہ ہاں ساری پریشانیاں آ جاتی ہیں بات کیا ہے پنکھے میں لٹک جاؤ یہی ہوتا ہے نا وہ سوچتا ہے کہ ایک ہی دن میں لٹک جاؤ خودکشی کر لو ساری مصیبتوں سے نجات نہیں شرابی تو شاید نجات پا جائے لیکن یہ نجات نہیں پائے گی کیوں شرابی نے نافرمانی کیا اور اس نے اللہ تعالی کی دی ہوئی جان اور نعمت کو ظاہر کیا اسی لیے نبی رہتا تھا فرماتے کیا ہیں جس انسان نے جس کے اللہ اکبر نبی رہتا شام کے سامنے لایا گیا خودکشی کرنے والا آر لے جاؤ میں اسے بدبخت کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا اللہ اکبر لے جاؤ اس کو واپس آؤ ہاں؟ لوگوں نے پڑھی لیکن اللہ کے رسول رحمت اللہ عالمین نماز جنازہ پڑھنے سے انکار میں نہیں پڑھتا اس انسان نے دنیا ہی سے مصیبت پھر آخرت میں آپ نے اشاخلا جو انسان جس چیز سے اپنی جان گواتا ہے اللہ تعالیٰ کے <clears throat> جہنم میں اس کو اسی کے ذریعے سزا دیجیے کہ بار بار تم اپنی جان سے ضائع کرتے رہو اگر کوئی آگ میں جلا ہے تو آگ ہی میں جلایا جائے گا اگر کوئی پہاڑ سے شناخ لگایا ہے تو جہنم کی آگ کا پہاڑ ہوگا کہا جائے گا چڑھو پھر اس کے اوپر سے کودو اور کوئی ٹرین کے نیچے کٹا ہے اللہ جس نے جس طرح سے اپنا خودکشی کی ہے وہی طرح اس کو ملتی رہے گی تو یہ بھائی صبر کرنے کا مطلب کیا ہے آپ شریعت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں نمبر دو صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ اس بات پر یقین رکھیں کہ یہ مصیبت اللہ تعالی نے ہمارے نصیب میں لکھی ہے اور یہ آنی ہی تھی اس کو کوئی روک نہیں سکتا جب آپ کو یقین آ گیا کہ مصیبت اوپر ہی والے سے آئی ہے تو ہزار مرتبہ آپ اوپر والے کے سامنے رجوع کریں گے روئیں گے گبرائیں گے توبہ استفار اور اگر آپ تو نہیں وہ فلاں درگاہ والے بزرگ کے شان میں گستاخی کی اس نے برباد کر دیا تو جا کر کے مجاگر کے پیر پڑے گی اسی لیے مصیبت آئی کس کی طرف سے اللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب عملوں میں سے ایک محبوب محبوب عمل یہ بھی ہے اور اللہ اسی لیے مصیبت ڈالتا ہے تاکہ بندہ روتا ہوا ہماری طرف رجوع کرے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نیکی ایک محبوب عمل ہے اور جن لوگوں پر کوئی مصیبت آ جائے اللہ تعالیٰ کوئی پریشانی ڈالے اور وہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرے تو قرآن پاک نے ایسے لوگوں کی بڑی مذمت بیان کی ہے کیا مذمت بیان کی ہے فرولا ادجا سنا پفر فرو ہم نے ان کے اوپر مصیبت ڈالا تو ہماری طرف رجوع کیوں نہیں کی اللہ اکبر سمجھے نا اسی لیے اب آپ کتنا نیک کام کریں گے ایک تھوڑی سی مصیبت آئی آپ نے یقین کر لیا کہ مصیبت کس کی طرف سے آئی اللہ تعالیٰ ایک تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے ٹھیک ہے نا اب رو رو کر کے کتنی دعائیں ماریں آپ سے باتیں کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ مصیبت اسی کی طرف سے آئی ٹالنے والا بھی وہی ہے میرا ممکن ہے کہ گھنٹوں انسان روتا رہ جائے رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیرا کتنا بڑا عمل کر رہا تھا دیکھو یہ رونا کتنا اللہ تعالیٰ کیا اس کے لیے باعث برکت اور و ثواب ہے نمبر دو آپ سوچیں گے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ بلا وجہ تو آفت نہیں ڈالی ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی گناہ ہو یا ہو اور گناہ سے کوئی مبرہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہو اللہ رب العالمین نے مصیبت ڈال دیا تو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اس مصیبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کرو تھوڑی سے ایک تکلیف ہے لیکن ہمارے ہزاروں برا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے معاف کر دے رہے ہیں چاند نبی رہے صاحب نے شاخ نماتے ہیں اللہ تعالیٰ برابر اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے کوئی نہ کوئی آفت کوئی نہ کوئی پریشانی ڈالتا رہتا ہے اس کے جان میں مال میں صحت جسم میں صحت پر سب کچھ اللہ سے نماتے وما علیہ من اللہ اکبر یہاں تک کہ وہ بندہ زمین پر چلتا پھرتا ہے لیکن زندگی کا کوئی ایک چھوٹا سا بھی گناہ نام آبا میں باقی نہیں رہ جاتا اللہ اس قدر اس کے گناہوں کو آدمی سوچے یہی چیزیں کیا انسان اس کے ذریعے اب کیا کرے گا انسان توبہ کرے گا توبہ کرے گا آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر سمجھتے ہیں توبہ سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں آپ کو اگر احساس ہو کہ ہاں ممکن ہے ہم کو یہ تکلیف پہنچی ہے تو ہم نے کوئی غلطی کی ہو ہم ذرا سوچیں یہ توبہ کتنی بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی راضی کرنے والی چیز ہے اللہ ہو صرف اس حدیث پر آپ غور کر ڈالیں کہ نبی رہتا میں شاخ رما کے ایک بندہ سفر کر رہا ہے اپنی ایک تنہا ہے اونٹنی پر سوار ہے اور اونٹنی پر اپنا کھانا اور پینے کا پانی پینے کا مشک رکھا ہے چلتے چلتے تھک گیا تھا ایک جگہ راستے میں سہنا میں جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے سائے دار سوچا کہ بہت دھوپ ہے چلو یہاں لیٹ کر کے تھوڑا سا آرام کر لے گا ٹھنڈا ہو جائے گا تب آگے بڑھیں گے اللہ اکبر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں وہ سارا اتر گیا اب سوچتا ہے اگر بستر لگاؤں گا تو پھر بات کر کے رکھنا پڑے گا سامان اتاروں گا کھانے پینے کا تو پھر اوپر لگنا پڑے گا تھوڑی دیر تو آرام کرنا ہے ایسا کرو لیٹ کر کے سو جاؤ اور سارا سامان اوٹنی پہ رہنے دو اور اللہ کا بندہ اوٹنی بادھنا بھول گیا سب کچھ تو کیا اور اونٹنی بات رہا بول کے جو مین چیز تھی وہ سو گیا اونٹنی کھلی تھی وہ چلی گئی سب اپنا سارا سامان لے کر کے صحرا میں بھاگ گئی ہو گائے اس کو تو موقع مل گیا اونٹنی کو اب یہ میاں جب اٹھے تو دیکھتے ہیں کہ اونٹنی گائے اب بہت پریشان پانی بھی نہیں کھانا بھی نہیں سواری بھی نہیں اور اس زمانے کا سفر بھی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ آدمی پار کر لے روڈوں پر تو وہ تپتے ہوئے ریت پر چلنا پڑتا تھا بہت پریشان ہوا وہاں بھاگا کہیں اس کو کچھ نظر نہ آیا آخر میں سوچا کہ اب مرنے کے علاوہ کوئی اور چانس نہیں ہے نہ سوچا اسے بیٹھ کر کے مرنے کے بجائے لیٹ جاؤ تاکہ لیتے لیتے مر جاؤ مرنے کے لیے لیتا اور اس پر نیند تاری ہو گئی تھوڑی دیر میں بیچ کھلی تو دیکھا اونٹنی پورے ساد و سامان کے ساتھ اس کے سر پر کھڑی ہے بڑا خوش ہو گیا کہتا اللہ انت اب دیوانا رب اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے کہنا کیا چاہیے تھا اللہ آپ میرے رب اور میں آپ کا بندہ رب کا ذمہ داری ہے رب کا کام ہے کہ اپنے بندے کی حفاظت کرنا اللہ اکبر لیکن خوشی میں ہوش کھو گیا منہ سے کیا نکل رہا ہے اعضافی اس نے کفیا کلمہ کہا انت ربی اللہ انت بھی وان رب اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب اللہ اکبر اللہ صرف اس بندے کو اتنی خوشی ہوئی سواری مل جانے پر کہ اسے یہ احساس نہیں کہ ہماری زبان سے چاند ادا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہے کیا کہہ ڈالا کفر کر ڈالا آپ نے ساتھ رمایا ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو اٹنی والا بندہ خوش ہوا تھا اور بڑی چیز ہے میرے بھائی تو صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علاج نہ کریں کوشش نہ کریں پریشان نہیں آپ سب جگہ فدا نہ کریں شکوا ضلع شکوا نہ کریں ہے رونا پیٹنا جریا بازاری ہے لوگوں سے شکایت کرتے ہوئے نہ کریں اتنا آپ یقین رکھیں کہ ہاں یہ مصیبت ہم ہم کو ناگوار بھی گدے لیکن اللہ ضرور اس کے لیے ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی رکھا ہوا یہ کیا مطلب میرے بھائیوں صبر کا جب آپ صبر کر لیں گے تو کیا ملے گا اللہ اگر سوالات ہند ایک تو اللہ رب العظیم کی نوازشیں ہوں گی سلامات ہاں؟ رب نمبر دو ورحمہ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان پر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول گا کن پر جو صبر کرنے والے ہیں نمبر تین وہ اولا المحتدون یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دیا شہادہ کی واقعی یہ ہدایت ہے پا چکی ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائے تو آپ نے ساتھ کیا میرے بھائیوں ہاں، اب مصیبت جب آ جائے پریشانی والی تکلیف والے والا وقت آئے تو ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے ہمیں صبر اور صبر اس لیے سے کرنا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا و ثواب ہے اب جیسے ماشاء اللہ صبر کریں گے تو دین پر قائم رہیں گے نہ بے دینی ہوئے گی نہ کریں گے نہ حدود توڑیں گے نہ خودکشی کریں گے نہ جلا فدا کریں گے نہ گلا شکوا کریں گے بلکہ ممکن ہے کہ آپ کی پریشانی جب تک آپ نہ بتائے آپ کے پڑوسی کو بھی پتا نہ چلے کیا خیال ہے سبب میں سکون ملے گی نہیں بھائی اطمینان کر گیا کہ کچھ نہیں ہونے والا وہی پالے گا تو اب سارا معاملہ بندے کے جس کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ کسی سے اسے کوئی گلا شکوا نہیں ہوگا نمبر دو اللہ ہوگا وہ اوتیا فاشا کارا یہ تو تکلیف والی والی زندگی ہے اور اگر خوشی کا موقع ملا تب اللہ ہوگا وہ او پیا کارا اور جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے کوئی خوشی کا وقت دیتا ہے اور خوشی کی زندگی ملتی ہے تو فاشا کارا اتراتا نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے شکر کیا ہے شکر کیا ہے تھینک یو اس سے شکر ادا نہیں ہوگا شکر کا کیا مطلب ہے سوچو پہلے شکر کا مطلب یہ ہے سب سے بڑی چیز ہے زبان دل میں دل کے اندر آدمی کو سو فیصد یقین اور یہ احساس ہو کہ ہم تو اس لائق نہیں ہے یہ نعمت یا جو خوشی کا موقع ملا ہے صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے و کرم سے دیا ہے اترائے گا نہیں تکبر نہیں کرے گا اپنے اندر بڑا پن نہیں محسوس کرے گا نہیں اب وہ کیا کرے گا کیوں اس کو احساس کیا شکر کیا ہے صرف زبان سے کہہ دینا نہیں بلکہ شکر کا سب سے پہلا تعلق کس سے ہے دل سے دل پر شکر کے معنی آتے قدر کرنا کیا آتے ہیں قدر کرنا اب آپ اللہ تعالیٰ کی قدر کریں اور اس بات پر یقین کریں کہ یہ چھوٹی خوشی کا موقع ہو یا بڑی خوشی کا موقع ہو اس میں ہمارے علم کا ہمارے فن کا ہمارے ہنر کا ہمارے مال اور دولت کا ہاں، کمال نہیں سارا کمال و سارا فٹ و کرم کس کا ہے اللہ اس کو اس طرح سے سمجھا اللہ اکبر دیکھتے نہیں سلیمان علیہ سرات و سلام کے دربار کا ایک انسان وہیں بیٹھے بیٹھے پلک جھپکنے تک یمن سے یمن سے مرکز سبا کا اللہ یمن سے ملک سبا جس کا نام لوگ بلکیز بتاتے ہیں ملک سبا کا تخت کام لگے بھر میں سو مارے سات شام کے دفتر میں فرق پا رہا ہوں مستقل رن یہ ہے شکر جیسے سلیمان مارے حساب شام کی طرف جھپتی اور لمحے بھر میں دیکھا کہ تخت ملک سبا کے یہاں موجود ہے کیا کہا ہاضام فتح ربی یہ میرے رب کا دیکھا آپ نے کسی کو رواج نہیں دے رہے ہیں اپنی حکومت اپنی سلطنت اپنی بادشاہت اپنے درباری اپنے فوجیوں کا کمال نہیں سبوں نے ساتھ دیا لیکن سب سے پہلا کمال کس کا ہے اور ہزار فضل ربی پھر لی ابلو آس کرو ام کرو میرا رب ہمارے اوپر یہ صبر کر کے ہمیں اندازنا چاہتا ہے امتحان لینا چاہتا ہے آس کرو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ کی ناشکری کرتے ہیں سب سے پہلے میرے بھائی شکر کا تعلق کس سے ہے دل میں جب انسان کے دل میں یہ احساس ہو جائے جس آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ رب کی بھی رب کا فضل ہے ورنہ کتنے اندھے موجود ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دے کر کے بھی اللہ نے بدائی ان کی چھین لیا ہے جس قدم سے آپ چل رہے اللہ تعالیٰ کا سپنے کی نعمت ہے جس ہاں جس زبان سے آپ بات کریں سب اللہ تعالیٰ کے انسان غور کرے یہاں تک کہ اللہ رب کیا ساتھ فرمایا اللہ اکبر چاہے انسان دیکھتا نہیں فل انسان ہر انسان کو چاہیے کہ جب کھانا کھانے کے لیے دیکھ رہا ہے ایک لکما چاول ایک لکما روٹی آئی ہے تو اللہ فرماتے کہ فل جم انسان راتعامی انسان کو فور یہ احساس ہونی چاہیے کہ یہ رزق بھی دینے والا اس کا انتظام بھی کرنے والا اللہ بہادر ہو لا شریک ہے کیوں اللہ سبب نلما سبا ہم نے آسمان سے پانی اتارا زمین میں ڈالا پانی پھر زمین کو کھیتی کے لائق میں نے صلاحیت بنائی کسان نے بیج ڈال کر کے فرصت لے لی اب کسان سے بیج ڈال سکتا ہے ضرورت کے وقت پانی ڈال سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر تک پودے اگانا بڑا کرنا پھر اس میں پھول لگانا پھول کے اندر دانے پیدا کرنا پھر دانے کو مہینوں کے بعد پکا کر کے تیار کرنا اور پھر کسان کو یہ بتانے کے لیے ہاں فصل تیار ہو گئی پوری فصل کو سکھا دینا اس میں کسان نے کیا کیا ہے افرائی تم مات ماتہ تم تذرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے کبھی دیکھا اپنی کھیتیوں کی طرف تم کھیت میں فصلیں پیدا کرتے تو میں فصلیں پیدا کرتا ہوں اللہ اکبر اس کو بتا کہتے میرے بھائیوں شکر جب انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ خوشی کا موقع جو ہمیں ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا و کرم ہے تو اب کسی اور کا شکر ادا کرنے کے بجائے اب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا اور یہی انسان کے دل میں جو تصور ہوگا یہی شکر کا جو تصور ہے یہی شکر الہی انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر اور اللہ کی فرما بداری کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے اس لیے تم ایا کیا وشکر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہو پتا کیا چل گیا جو انسان شکر گزار نہیں بن سکتا وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا نہیں ہو سکتا عبادت اسی وقت ہوگی جب انسان کے دل میں شکر کام اب اگر آپ شکر کریں گے تو اللہ اکبر نہ آپ کے دل میں کبر آئے گا نہ غرور آئے گا بلکہ نعمت ملنے کے بعد اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور احساس اور ذکر تعار کریں گے کیوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہوگا اللہ تعالیٰ یہ تصور پیدا کرنے والے بتائیے دو چیزیں ہو گئی خوشی ہے تو شکر اور غمی ہے تو سب الحمد للہ نبی السلام کے کیا دستور تھا اللہ اکبر وہ بھی سنتے چلو نبی السلام کے بارے میں آتا ہے جب آپ کے سامنے کوئی خوشی کی بات آتی اللہ فلا جگہ فوج گئی تھی الحمدللہ کامیاب ہو گئی فتح کی خوشی کی بارش جو بھی نعمت تو آپ کیا فرماتے الحمد للہ بنعمت ہی تسیم الصالحات دعا یاد کر لو کہ الحمد للہ بنعمت ہی تسیم مصالحات اور جب کوئی غمی کی خبر آتی اور کوئی تکلیف کے بعد ناخوشگوار حالت کی خبر آتی جا کیا فرماتے الحمد للہ اللہ کل امام بہ کی امام احمد بن حنبل وغیرہ نقل کرتی ہیں اللہ اکبر نبی شام کی مجلس میں صاحب آتے روزانہ آتے ہاں بھائی کیا حال ہے الحمد للہ الحمد للہ ایک دن ان کو کچھ تکلیف پہنچ گئی تھی ایک دن کچھ کسی پریشانی میں تھے ہمیشہ آتے الحمدللہ الحمد للہ صرف دعائیں دیتے ان کو اب ایک دن آئے ان کو کچھ تکلیف کوئی ٹینشن رہا ہوگا کوئی پریشانی ہاں کیا حال ہے الحمد للہ کہہ دوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے الحمد للہ ہی کہہ سکتا ہوں بس آپ نے دعا نہیں دیا تو کیا کہا بس الحمد للہ ہی کہہ سکتا ہوں اور کیا کروں ہاں، کہہ دوں گا تو گناہ تو نہیں ملے گا الحمد للہ کہہ دیتا ہوں الحمد للہ آپ نے اس دن دعا دی ہی نہیں ان کو بہت پریشان یا رسول اللہ روزانہ جب میں آپ دعا کرتے ہم کو دعا لیکن آج آپ نے ہم کو دعا نہیں دیا آج ہمیں روزانہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تو تم کو میں دعا دیتا اور آج تم نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں بھی شک اور شبہ سے کام رکھا تو شک و شبہ والا چکر اسلام میں اللہ وقت مسد احمد بن حمبل کی روایت ہمیشہ الحمد للہ اللہ کلے بھائی ٹھیک ہے الحمد للہ جس حالت میں اللہ نے رکھا اللہ تعالیٰ کا کب کیوں بھائی اور ذرا سوچیں آپ صرف ایک بات ذہن میں رکھ لیں ناخوشگوار حالت میں بھی الحمد للہ حال کیوں کہہ رہے ہیں بہت ساری وجوہات ہیں پھر کسی موقع پر ابھی سرے بس اتنا آپ بتائیں جس جو تکلیف آپ کو ہے اس سے بھی بڑی تکلیف تو آپ کو آ سکتی تھی آپ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کتنی تکلیف نے اللہ نے مبتلا کیا اس سے بڑی تکلیف اللہ تعالیٰ دینے کا قابل تھا لیکن دیا اسی لیے بات طرح کہتے اللہ ہو کر انسان کو اللہ جہنم میں بھی ڈال دے تو جہنمی کو بھی چاہیے کہ بس الحمد للہ کیوں ارے ہم کو تو یہاں جہنم میں رکھا ہے ابھی جہنم کے اندر اور خطرناک گڈھے اللہ نے اس میں داخل نہیں کیا اللہ تعالیٰ قادر ہے نمبر تین اللہ اکبر یہ دونوں یاد رکھے یہی دونوں انسانی زندگی چوبیس گھنٹے کیسے گزرے خوشی یا غمی کی خوشی ہے تو شکر ہے اور غمی ہے تو سب الحمد للہ نمبر تین اللہ اکبر واہ ظالما حسر خراب تیسری کیسی کیا ہے جب کسی کے ساتھ زیادتی وہ کرتا ہے کر جاتا ہے شیطان ہے آپ کو گڑ آپ نے کسی کو گالی دے دی کسی کو ظلم کیا غصہ کھنڈا ہونے کے بعد شیطان کا حملہ ختم ہوتا آپ نے بھی ایسا سات نہیں نے کام کروا دیا اللہ کے لیے فرماتے ہیں وزانہ وادان سستک فرا اگر اس نے کوئی گناہ کا کام کر ڈالا کسی پر ظلم جاتی کر ڈالی تو فوراً توبہ فستک فرا توبہ استغفار کر لیتا ہے ارے بھائی استغفار اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے سب کو استغفار کی تصویر نصیب فرمائے آپ نے کیا ارشاد میں صحیح مسلم کے دی وہی نہ والا عقل بھی لوگوں میرے بھی دل پر میرے بھی دل پر گسگت کی کائی جنگ کائی سمجھتے ہو نا تو بارش کے بعد زمین آپ سمجھتے ہیں کائی کائی سمجھتے ہیں نا کیا سمجھا کیا ارے بارش ہوتی ہے تو زمین ہری ہری ہو جاتی ہے کا رہا تھا میں خوش ہوئی سمجھ میں گفلت کا پردہ چڑھنے لگتا ہے کاری جمنے لگتی ہے اسی لیے میں خوب کثرت استفار کرتا ہوں تاکہ میرے دل پر گفلت کا پردہ نہ پڑ سکے اللہ اے لوگوں کثرت سے استفار کرو میں چوبیس گھنٹے میں ستر ستر سو سینکڑوں مرتبہ توبہ استفار کر ڈالتا ہوں انسان کو کثرت سے استفار نمبر چار اللہ اکبر وہ زیلے میں فاغا فرا کیا وہ لے میں ساگا فرا اور اگر کوئی اس پر زیادتی کر جاتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے اس کو کیا کر دیتا ہے الناس واللہ یحب نبی فاسا کا تھا نبی یہ چاروں حدیث میں چاروں چیزیں بیان کر کے خاموش ہو گئی آپ بہت ساری چیزیں بیان کر کے خاموش ہو جاتے جب پوچھے تو آپ خاموش ہو گئے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ رسول نے نے اتنا بتایا کہ جس نے جس کو اللہ تعالیٰ آفت مبتلا کیا اس نے صبر کیا جس کو اللہ نے خوشی کا موقع دیا اس نے شکر کیا اور جس پر کسی نے ظلم کیا اس نے اس کو معاف کر دیا اگر کسی نے خود خود ظلم کیا ہے تو اس نے توبہ استفار کیا لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا تو اللہ کے رسول نے بتایا نہیں بات مکمل ہے نامکمل ہے آپ خاموش ہو گئے صحابہ کرام کچھ دیر تک انتظار کریں شاید اللہ رسول اب پوری بات کہیں گے لیکن اللہ سن تو انتظار کرے تو وہ لوگ پوچھے تاکہ پتا چلے کہ واقعی یاد رکھا ہے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے دل اور آخرکار صاحب کا نام پوچھے کرنے جو سولہ میں آپ نے اتنا بیان کر چار چیزیں کیا یہ تو آپ بتاتے ہی نہیں کہ آخر اس کو ملا کیا بھی چار چیزوں پر عمل کر دیا تو آخر کچھ ملے گا میں سارے کو کہ نہیں آپ نے ساتھ بنایا اولا سورت انعام کی تلاوت کی اولا الاحم یہ ان کو دو چیزیں ملی ایک تو مکمل ان کو دنیا اور آخرت میں عذاب الہی سے امن و امان مل گیا پہلی چیز کیا مل گئی امن و دنیا میں بھی اللہ کے نام سے محفوظ اور آخرت میں اور دوسری چیز وہ محتدون اور اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دے رکھی ہے مرتے جم نیکیاں کرتے ہی رہیں گے بہت بڑی چیز ہے ہاں؟ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ چھوٹی سی حدیث تھی جو میں اور صورت بکرا کی آج جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ پیش کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب لوگوں کو یاد رکھنے گہروں تک پہنچانے عمل کی توفیق دے اکبر کو لہٰذا آواز فکر اللہ من کل باقی انشاءاللہ شاء اللہ اگلے ہاں، اللهم تقبل منا يا كريم واعف عنا يا غفور يا رب